حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف افاظہ کے ساتھ چکروں میں رمل نہیں کیا جناب عطا رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں اس طواف میں رمل نہیں ہوتا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار ساٹھ